مثلا ہزار شیشے آپ کے سامنے رکھ دیے جاتے ہیں ہزار شیشوں میں آپ کا ہوتا ہے وہ ظہور ہے وجود نہیں بولو ہے کیا مطلب یہ نہیں آخو گے وہ فلانا اہمیت تھاوا سے موجود ہے یہ آخو گے فلانا تھاوا سے موجود تھے ایک جگہ پہ رہی نے دین ہوا اس کا ایک معنی یہی بیان کیا ہے کیا سب وہ ہے یعنی بات بات ضرور بولوئے یعنی اللہ تبارک و تعالی وحدت الوجود ہے سمانا ہم سب وہ ہے سب وہ ہے مطلب ہوں جس لیے تصا شیشیا اپنا تصویر بازار ویس ہو یا کوئی ویکد ہے کوئی ویکد ہے تو وہ ویک کے تے ایک گل کرے کہ سب وہی ہے تو صحیح کہہ رہے یعنی سب وہی ہے بیتبار ظہور کے وجود کے اعتبار سے بولے پر ہما اس پہ ایک مانا تو یہ کیتا گیا دوسرا مانا یہ کیتا گیا ہے ہما اس تلا یہ مانا سوکھا جڑا ہے ہوں سمجھایا نا یہ ہمارا مانا سوکھا دوسرا بڑا ہوتا وہ ہے کہ نفی کر کے یہ آخنا بھی یہ نہیں ہوئی ہے سب وہی ہے یعنی سمجھو کچھ ہے نہیں کچھ نہیں کالا دن ہوئی اس مسئلے یہ جڑا ہوں دوسرا مانا ہے نا کیا دوسرا ہاں، ہاں۔ یہ اس طرح سمجھ میں ہوں بیان ہو گیا نا اس تک اگر رہا جائے تو سوکھا ہے جی، سمجھ آ جائے کیا خیال ہے جی۔ یعنی یہ مطلب یہ نکلا کہ پھر جڑا نا وحدت جیڑی ہے نا وہ صرف حکمی حقیقی وحدت کا ہے جی۔ سمجھ نہیں لگی بول مرو حکم لا رہا نا وہ کہتے نے کہ جڑا نا جسل اللہ تبارک و تعالی تجلی دل دارت سے آدھی ہے انکشاف ہوتا ہے وہ پھر یہ ہے کہ یعنی اللہ ابرف العالمین دا جڑا نور پاک ہوں نا وہ ملبا ہی ادا کر جاتا دل دے کہ کائنات دستی نہیں ہوں ہو سکتا ہے مثلا کہ سورج دے سورج ایسے چڑھے ستارے آسمان پر ہوتے ہیں نظر نہیں آتے اگر کوئی کہے کہ ستارے نہیں ہیں ستارے نہیں ہیں اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حقیقت میں ستارے نہیں ہیں غلط کہہ رہا ہے اگر وہ یہ کہہ رہا ہے اس وجہ سے کہہ رہا ہے کہ اس کو نظر نہیں آ رہی یعنی وہ کہتا ہے ستارے نہیں ہیں یعنی میری رویت کے اعتبار سے میرے دیکھنے کے اعتبار سے بولو بولو اے تو صحیح کہہ رہا ہے اور یا کرام جب کہتے ہیں نا ہما اس تو یہ دو مانے مانا انہوں نے مراد ہوتا ہے کہ یا تو ظہور کے اعتبار سے یا رویت کے اعتبار سے یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا امام شاہرانی رحمہ اللہ نے لکھا کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا حضرت ہارون علیہ السلام کو کیا بولو حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھا نا تو جناب جی میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ نے فرمایا تھا لا کش مت بیجل اے میرے بھائی میری وجہ سے دشمنوں کو خوش مت کیجیے آپ میری داڑھی پکڑ رہے ہیں سر کو پکڑ بالوں کو پکڑ کر رہے ہیں ہاں جی میری بےزتی کر رہے ہیں تو اس سے دشمن خوش ہوں گے آپ دشمنوں کو خوش نہ کرے میں نے عرض کی حضور کون دشمن جب وجود واحد ہے باری تعالی ہے تو دشمن کس کو کہہ رہے ہیں آپ نے فرمایا یار یہ بتاؤ سورج جب آسمان پہ ہوتا ہے تو ستارے ہوتے ہیں چاند ہوتا ہے یا یعنی نہیں کہتے ہیں بتایا میں نے عرض کی تھی جی، حضور ہوتا ہے آپ نے فرمایا تمہیں نظر نہیں آتا نا ہاں،, ہاں میں نے عرض کی ہاں تو فرمایا یہی چیز ہے مخلوق ہے ہے تمہیں نظر نہیں آتی کیا تمہیں نظر نہیں آتی سمجھ نہیں آ رہی تو اب اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہماؤس کہنے والے جو ایک ہے ہماؤس کا نظریہ ایک ہے ہما ازوست کا نظریہ مجدد الفسانی فرماتے ہیں حقیقت میں ہما اوست ہما ازوست ہے کیونکہ ظہور اس کا ہے نا لہذا ہے یہ سب اس سے ہے یہ سب سب بات کیا ان کا وجود اس سے ہے ساری تعینات کا وجود اس سے ہے لہذا ہما ازوست ہما اوست اصل میں حقیقت لیکن آپ ہیں ہم کہنے میں جو ہے نا وہ اللہ تبارک و کی شان کے خلاف بات جاتی ہے جی اس سے یہ یعنی یہ کہ جو تیرے وہاں خیال میں آ رہا ہے اس پر حکم لگا رہا ہے ہاں جی اسی کو خدا اس پر خدا ہونے کا حکم لگا رہا ہے ہاں جی یہ تیرے غیر فیصلے جو ہے نا یہ اچھے نہیں ہیں اس طرح کے الفاظ نہ بولو ہما ازوس کے الفاظ جو ہے سب کچھ حقیقت بیان بھی ہو جاتی ہے بھی سمجھ نہیں آ رہی تو یہ دو نظریہ آج میں نے آپ کو سمجھا دیا ہما اوست اور ہما ہما از مجدد صاحب کی طرف منسوب ہے ہما از ہے جی اور دوسرے بات وجود والے جو ہیں ان کی طرف منسوب ہے ہما اوست لیکن جو مانے مجدد صاحب نے کی ہے ہما اوست کے تو وہ ہما اوست جو ہے وہ بھی ہما ازوست لیکن ہاں یہ جو ہے نا ہما اوست والا نظریہ اس کو کہتے ہیں وحدت الوجود اور جو ہما ازوست والا نظریہ اس کو کہتے ہیں وحدت الشہود کیا وہ وحدت الشہور شہود جس طرح انہوں نے بیان کیا کہ وہ شہود ہے ظاہر بات ہے یہ کہہ سکتے ہو یعنی یہ کہو گے کہ وہ جو تمام شیشوں میں نظر آ رہا ہے یہ اس کا شہود اور حضور ہے لیکن جی۔ یہ تو نہیں کہتے نا اس کا وجود ہے ظہور شہود یہ کہہ سکتے ہو جی۔ میں نے بات کیا رہی جی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کو نہیں دیکھ رہا کیونکہ اس کا اس کی مثال صرف آپ کے سامنے حقیقت نہیں ہے یعنی وجود اس کا سامنے نہیں ہے ظہور ہے جب ظہور ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں یہ بھی کہہ سکتے میں نہیں دیکھ رہا لہٰذا اولیاء اللہ جو ہیں جو کہتے ہیں وہ خدا کو دیکھتے ہیں وہ یہی شہود اور حضور کے اعتبار شہود کے اعتبار سے ہے ظہور کے اعتبار سے حضور کے اعتبار سے نہیں ہے ورنہ تو ثابت آئے گا کہ انہوں نے خدا کو دیکھ لیا رویت خود باری تعالیٰ دنیا کے اندر ہوئی ہے تو باری تالا دنیا کے اندر جو ہے نا وہ واقع نہیں ہے تو کیا مت مطلب واقع ہوگی تو میں جہاں جہاں اولیاء کرام کے عبارات میں ایسے الفاظ کو ملتے ہیں کیا میں مطلب نے خدا خدا کو دیکھا میں نے قرآن کی تو دیکھے وقت جیسے مولا علی سے جناب مروی ہے کہ آپ سے شخص نے سوال کیا کہ جس خدا کو پوچھتا ہے اس کو کبھی دیکھا بھی آپ نے فرمایا جب تک میں خدا کو دیکھتا نہیں میں سچا نہیں کرتا وہاں دیکھنے سے مراد یہی شہود اور ظہور ہے برا دیکھنا ہے یعنی رویت یعنی وجود نہیں رویت شہود ہے ہاں جس کو ہم کہتے ہیں علم علم ہوتا ہے لیکن وہ غوق بن جاتا ہے جیسے تمہارا ہمارا علم ہے نا جی۔ تمہیں ہمیں علم ہے یہ جی۔ باہر لا شریف لیکن یہ ترقی کرتے کرتے ان کا یہ علم ذوقی بن جاتا ہے اس طرح کی ان کو پھر ایسے لگتا ہے جیسے فلم کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا اس کی کسی چیز کی فلم دیکھ رہا ہوتا ہے تو ان کے سامنے یہ ایسے ہی لگتا ہے کہ اسما و صفات کی یہ جہان فلم بنا ہوا ہے اسما اور سفاط اللہ اچھا کچھ لوگ جو ہے نا یہ مولا روم باہر باہر کی بات کرتے ہیں یہ سمجھانے کے لیے آپ بتائیے وہ یہ کہ کچھ حضرات ہمارے جو ہے نا انہوں نے نظریہ تعینات کا یہ پہلے پانچ تعین میں نے بیان کیے تھے ہو سکتا ہے آپ سمجھ نہیں آ رہی پہلے میں نے اسی کے اندر تیار کیے تھے خواجہ کی شرح سے جناب ہاں جی ایک تو ذات سے باہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یعنی بلا لحاظ صفات محضات اس کو رات بات پھر پہلی یعنی صفت علم یعنی پہلا تاجر جو ہے نا اس کی صفت علم کا ہے پھر کوئی دوسرا تاجر آ جاتا ہے پھر تیسرا تاجر چوتھا پچواں پانچویں میں جا انسان تیار ہوتا ہے یہ میں نے سمجھایا اچھا، باہر کیوں کہتے ہیں کہتے ہیں للہ الماثر اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثال ہے مثال جو ہے نا مثال اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کی مثال نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے مثال دیں گے مسئلہ سمجھانے کے لیے غیر کے مسئلے کو سمجھانے کے لیے محسوسات سے نثال دے سکتے ہیں للہ الماثل اللہ کا بزرگان دن یہی مسئلے بھی لکھا ہے کہ مثال جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ تو دے سکتے ہیں لیکن مثل نہیں ہے اللہ تعالیٰ سمجھ بات جناب مثال جو ہے نا وہ کہتے ہیں مسئلہ سمجھانے کے لیے واقع وجود کہ سمندر ہے نا اس پر بلک بنتا ہے پانی ہو سمندر کی مثال باہر یہاں پر چل رہا ہے نا تو باہر کی مثال دیتا ہوں سمندر اسی سے پانی اٹھا بارش کرتا قطرے اب بارش کہہ رہے یہی جب واپس مل جاتا ہے پھر تمام پانی لوٹتا ہے سمندر کی طرف اٹھتا بھی اسی سے ہے لوٹتا بھی اسی پھر وہی سمندر ہے اگروالا باندھا کو کٹایا کیا بلبلا بنتا ہے ہاں، بلبلا بنتا ہے وہ ہوا کے ساتھ بنتا ہے اس کے ساتھ ہوا نکلی بلبلا پھر وہی پانی آپ سمندر کو جب تک وہ بلبلے کا وجود ہے اس کو بلبلا کہنا پڑے گا اس کو سمندر کہنے والا بہمان ہو جائے بےمان بہمان کا مطلب ہے بے عقل ہوگا لوگ کہیں گے اندھا پاگل ہے کہاں بلبلا کہاں سمندر لیکن اگر وہ کچھ دیر کے لیے پیچھے چلا جائے اور اس کے تصور اس کا تصور جو ہے وہ ادھر گم ہو جائے سمندر میں اور یہ سوچنے لگ جائے کہ یہ بلبلا تو کی پہلے ہے حواس داخل ہونے سے پہلے یہ تو سمندر ہے اب اگر اس حال میں بیٹھ کر وہ کہے کہ یہ بلبلا نہیں سمندر ہے تو صحیح کہہ رہا لیکن جب اس حال سے غائب ہے اس کو یہ بھی نظر آ رہا ہے دیر میں دل دماغ میں بلبلا بھی اور وہ بھی دونوں ہے اور پھر بلبلے پر نظر رکھتے ہوئے سمجھ اس کی بلبلے پر ہے اور پھر کہے سمندر پھر یہ جاہل ہے پھر اس کا حکم غلط ہے لیکن اگر اس کی نظر سے اس کی توجہ سے اس کے دھیان سے بلبلا غائب ہو جائے اور پیچھے چلا جائے ذہن سمندر کی بلبلے کے وجود میں آنے سے پہلے سمندر کی طرف چلا جائے وہ کہے کہ سمندر ہے کچھ نہیں سمندر ہے کچھ نہیں صحیح کہہ رہا ہے باقی بربلا بھی تو سمندر ہی ہے اصل میں اصل کے اعتبار سے تو سمندر ہے بندہ کیا ہے یعنی کیا مسئلہ وہی دیکھو کہ وجود کو دیکھو ظہور کو دیکھو ظہور کے اعتبار سے بلبلا ہے وجود کے اعتبار سے سمندر ہے لیکن اب بلبلا جب بلبلا ہے سمجھو رکھنا اب ایک اس کی غیبوبت اس کا حال ہے غیبی غیبوبت کا غیب ہو جائے گا یا آپ کے تصور سے غیب ہو جائے نظر سے وہ سورج چڑھا ستارے آپ کہہ رہے ہیں کوئی نہیں ستارہ کہہ رہے سب قبادت الوجود کا مسئلہ ان شاء اللہ علی کو میں ایسا سمجھاتا ہوں آسانی سے کہ بالکل توحید ہی برقرار رہے گی اور یہ مسئلہ بھی سمجھ آئے گا اب یہاں پر تین شخص بنتے ہیں تین شخص سمجھو ایک وہ ہے کہ جو سمندر پر بھی پوری نظر رکھتا ہے بلبلے پر بھی پوری رکھتا ہے نہ اس کو بلبلا اپنی طرف پھینک کر سمندر سے پھر پھیرتا ہے نہ سمندر اس کو اپنی طرف سے کھینچ کر اس سے پھیرتا ہے یہ مقام ہے کہ وجود ایک ہی ہے وہ سمندر وجود اسی کا ہے بلبلے کا یہ اس کا ظہور ہے لیکن اب اس کا ایک آرمی وجود تو ہے نا حقیقی وجود سمجھنے والا مشرق ہو جائے گا اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود میں کوئی شریک نہیں ہے جس طرح سے باقی بات میں کوئی شریک نہیں وجود بھی اس کا اسی کا ہے اور کسی کا وجود ہے نہیں حقیقت یہ سب عارضی وجود ہے جس طرح کے بلبلے کا آرمی ہے اب ایک وہ ہے کہ جس کی نظر بلبلے پر رہی اور اس سے ہٹ گئی وہ ہم غافل ہیں ایک وہ ہے کہ جس کی ادھر چلی گئی اور ادھر سے ہٹ گئی یہ غیر ہو گئے ستارے وغیرہ سمجھو وہ عارف ہیں عارفین ہیں لیکن وہ ان کو کہو کہ وہ مقام شکر میں چلے گئے ادھر چلے گئے سمندر والے پاس ادھر غائب نے یہ چھوٹا درجہ ہے مقام نبوت اور رسالت اور مقام قطبیت اور غوثیت حضرت صاحب جیسے کامل جن کو شمار کرتے ہیں نا وہ لوگ بلبلے پر بھی مخلوق کو بھی دیکھتے ہیں اور وجود خالق سے حقیقت میں سمجھتے ہیں سمجھنی بات کیا ہے یہ حجاب نہیں بنتا سمجھو بلبلا سمندر سے حجاب نہیں بنتا اور سمندر جو ہے ان کو وہ بلبلے کے آگے پردہ نہیں ڈالتا کہ وہ نظر نہ آئے دونوں نظر آتے ہیں اسی وجہ سے وہ صاحب شریعت ہوتے ہیں ابو جہل کو دشمن سمجھتے ہیں صدیق کے اکبر کو سوچتے ہیں کسی کو کہتے اگر حفظ مراتب نہ سنی زندگی کہ مراتب کا خیال اگر تو نہیں کرے گا زندگی یعنی کیا مطلب پھر شریعت کا ممکن بن جائے گا پھر کہے گا تو جیسے آج کل کے یہ خنزیر کے بچے بڑے پھرتے ہیں حضیب ہاں جی، الوجود کے دعوے کرتے ہیں اور پیر بنے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں سب ایک ہے سب ایک ہے لہٰذا نہ ابو جائے نہ کافر ہے نہ کوئی وہ لانسی کا بچہ تو پہ انکار کر رہا ہے مناسب نہ کوئی وہ تو مناسب کا لحاظ نہیں کر رہا ہے اس وجہ سے زندگی بن گیا مراسب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے بلبلے کو بلبلا سمجھو جانو توجہ بلبلا جانو ظہور کے اعتبار سے بلبلا جانو وجود کے اعتبار سے وہ جانو وجود اسی کا ہے سمجھ نہیں آ رہی جب ظہور اس نے کیا اس کو بزرگ لوگ فرماتے ہیں کہ بائیس بار وجود کے بار وجود کے مخلوق خالق مخلوق کائن ہے مخلوق خالق کائن ہے اس کا مطلب یہی ہے سمجھو اسی پر اپنے پہنیا پھوٹ پڑا وہ فچ ہو گیا وہ فلان ہو گیا وہ ڈورو تمہیں پتہ نہیں ہے حقیقت سمجھنا ہے تو ٹانٹا نہیں کرنا تو ہے لفظی مولوی حقیقت ہے حقیقی مولوی نہیں ہے تمہیں حقیقت نظر ہی نہیں آ سکتی تم لفاظی میں الفاظ کے چکروں میں گھومتے پھرتے ہو ایک باقی خدا تم نے بنا رکھا ہے جس کا وجود ہی تمہیں حقیقت میں معلوم نہیں ہے حقیقت طرح معلوم تھا میں کہتا ہوں ان کو معلوم بس الفاظ کے اندر ہے جی، ادھر آ گیا اس کی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے مخلوق ایسی ہے جس پر اللہ تعالیٰ حقیقت منتشر کرتا ہے اب یہ ہے کہ وجود توجہ اس طرح کے سمندر کا سمندر کا وجود ہے بلبلے کا ایک عارضی وجود حقیقی وجود اس کا کوئی نہیں ہے اس کا وجود کل آدم ہے وہ ہم میں ہے حقیقت میں دیکھو نا وہ ہم میں ہے کہ ہمارے یعنی قدرت نے اس بلبلے کو ایسا قائم رکھا کہ وہ حالانکہ دیکھا جائے تو اس کا کوئی وجود نہیں سمجھ بات کیا رہی ایک ہوا ہے وہ پانی ہے وہ پانی نے ہوا آئی سمجھ بات اس نے ظاہر کر تو ظاہر حقیقت میں دیکھا جائے تو باقی اس بلبلے کا کوئی وجود نہیں ہے وہ سمندر کا ہی وجود ہے سمجھ بات کی آ رہی لیکن اس نے قائم ایسا کیا اس کو موجیں آتی ہیں سمندر میں آپ کیا کہتے ہیں اس کو موج لہریں کہتے ہیں کہ سمندر کہتے ہو بولو لہر کیوں کر حالانکہ وہ سمندر ہے لیکن اس وجود میں ایک وجود لیا شکل بنی یہ کہنا پڑے گا آپ یہ لہر ہے کیا ہے سمجھ نہیں آ رہی تو بھائی یہ تین شخص اب بنتے ہیں زندگی کس وقت بنتا ہے مومن غافل توجہ مومن زندگی کاملین ہے اور کاملین ایک طبقہ یہ ہو گیا ٹھیک ہے دوسرا طبقہ ہو گیا آر ایف کا تیسرا ہو گیا عام مومنین کا چوتھا ہو گیا زندیکوں کا پانچواں ہو گیا کھڈو پور کریم کا پانچ طبقے بنتے گئے ہم بیا کام حقیقت ایک کی طرف سے سمجھتے ہیں ہر چیز حقیقت ایک رات کی طرف سے سمجھ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں ہے یہ وجود حقیقت میں واہمی ہے اپنا کا یہ چیزاں حقیقت میں وجود جو حقیقی وجود ہے وہ باری سال یہ وہم ہے خیال ہے جی میں بزرگ فرماندے نے شو لایا جب والا تو سہمت کرو کچھ چنگاری پڑھو یہی آتا ہے من دو اور ایسے یہ ہے بڑی بات ہے جتنا تیز ہوتا جائے گا آپ کہیں گے گول دارا ہے حالانکہ گول دارا نہیں پنکھا چلتا ہے کتنا سان خالی ہوئی چاہے بران جب چلتا ہے لگتا ہے بالکل برابر یہ جگہ پروں کے ساتھ بھری ہوئی ہے اللہ نے اسی طرح یہ زبان میں وجود دیا ہے نا چیزوں کو اس کو قائم ایسا کیا اپنی قدرت سے ایک عرصے تک وجود میں موجود ہوں پھر کیا ہو جاتا ہے پھر کدھر جاتا ہوں معلوم تو وہ گلڈ لیا اس کا مطلب ہے وجود جس کو ہم باری تالا کہتے ہیں نفس وجود جس کو ہاں وہ یعنی باری تعالیٰ کے و صفات اسماء و صفات کا ایک سمندر ہے سمجھیے وہ وجود ہے نہیں سمجھ لگی اس وجود کے یہ مختلف مراتب ہیں جو اس نے قائم کیے اور وہ ہم جو ہے وہ یہاں پر ٹک گیا کہ یار اب یہ چیزیں ہیں یہ چیزیں ہیں اور اسی طرح ان کو ماننا بھی پڑے گا وہ سارے اگر وہاں بھی وجود ہے پھر ماننا پڑے گا بولو اسی وجہ سے فرماتے ہیں نا کہ یہ کائنات ساری آرام ہے کیا حضور مجھے الفسانی فرماتے ہیں نظام بہت ہاں جی شخص تو گمراہ تھا بہت تھا لیکن بات اچھی کر گیا کہ کبھی آپ تو کبھی جھوٹ بہت جھوٹا بندہ بھی ساتھ بول جاتا ہے فرمایا یہ بات اچھی کر گیا کہ تعنات آراز لیکن یہاں پر رہ گیا کہ وہ کہتا ہے آراز خود ہے خالق تعالیٰ نے ان کو قائم کر رکھا ہے ان کو اچھا اب پانچ سب کے ہو گئے بولو ایک طبقہ وہ ہوا کہ جو سمندر اور بلبلا دونوں کو نظر یہ اونٹ سے نہیں ہٹاتا وہ اس سے نہیں سمجھ نہیں آ رہی یہ شریعت پر قائم ہے بلوئے بادشاہ لچا کے نہیں آ سکتے دوسرے ہو گئے آر لیکن ابھی کمال کو نہیں پہنچے وہ ادھر سے غائب ہو جاتے ہیں بلبلے سے بلبلا ان کی نظر سے غائب ہو جاتا ہے یوں کہیں نظر سے صاحب سمندر اس حال میں جب تک رہتے ہیں وہ معذور ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بس وہی ہے بولو ہے سب کچھ سب کچھ نہیں جا رہے ہو وہ بےچارا مجبور ہوتے بھی اسی پر مبنی کیا جاتا ہے ضرورت اللہ جب ان کو نظر ہی نہیں آتا سمجھ بات کیا اچھا تیسرا طبقہ ہو گیا کا عام مومن جو کہتے ہیں کہ آپ اتارے کہاں ہٹ یہ ہر بندہ مومن عام کہنے باقی ساتھ پچھلے غ گوشت غ غ غفلت ہوئی ان کا صرف یہ ہوئی ہے کہ وہ وقتی طور پہ کسی نے جلسی آ گئی تو وہ گل مطلب کہ میں کس اللہ کر یعنی کیا مطلب کرتا سارا کچھ کہنے لگا ایک اعتبار اب یہ ہمارا یہ ہمارا عام لوگوں کا درجہ ہو گیا عام کافی لوگ کیا ہے زندیق وہ ہے کہ جو دیکھتا ہے بلبلا جی۔ کہتا ہے اس کو سمندر سمندر اس کو نظر نہیں آتا صرف زبان وہ خنزیر کا بچہ مرتا اسی وجہ سے بن جاتا ہے وہ کہتا ہے بات وہ سارا کچھ اس لیے سارا کچھ جی۔ یہ زندگی ہے سمجھ نہیں آئی اچھا کافر یہ ہے ہاں یہ ہے کہ وہ اس پر حکم لگا لیتا ہے جی اس کی حقیقت تو اس کے سامنے نہیں کھلتی وہ صرف الفاظ کے چکر میں بس اتنا لہٰذا ہوئی لہذا کچھ بھی نہیں لہٰذا وہ کہہ دیتا ہے کچھ نفی کر ہی جائے گا یعنی نفی کرے گا ادھر بلبلے جو ہے بلبلے کی نفی کر کے آ گا وہی ہے بلبلے کی نفی کر کے وہ کہے گا وہی ہے آپ وہ شریعت کا ممکن بن جائے گا زندگی کی یہ نشانی کا کافر وہ ہوگا جو خالی کافر جس کا منکر کہتے ہیں منکر وہ کہتا ہے یہی ہے یعنی تو بلکہ کدی بتوں کے پیچھے کدی لانتی کی جگہ پانچ طبقے ہیں تین مومنین ہے دو کافی تاجدار گولہ فرماتے ہیں بادت الجود کا ہے اب مولانا روم وادت الوجود جس رنگ میں بیان کر رہے ہیں وہی گول ٹھیک ہے وہ باہر اب وہ مطلب سمجھ آئے گا اصل خدرا یا وزانت اپنے گھوڑے کو گم جانتا ہے وہ دوڑ گیا میرا تو وہاں سفید اور لڑائی لڑائی کی وجہ سے میں دمانت دوڑاتا ہے اپنے گھوڑے کو تیز راستے میں کیا ہونا دوسرے نسخے میں جیسا بے دبانک بے دباند اصل خود رہا تیز تیز اور بے دباند اصل خود در راہ تیز ہونا چاہیے راستے میں تیز دوڑاتا ہے بولے راستہ تیز ہو سکتا نا بولو اگر جو حکم لگ سکتا گھومنا سمجھ نہیں آئے کیا کرا گھوڑے میں اس سے سوارے بندہ

تو تو وہ بل کرے گا بل بلائی مرے نہ خیالات خواہشات تھی وحدت میں پاگل آئی میں بدل بدل معلوم ہوا حقیقت یہی ہے کہ اللہ تبارک اس کے لیے کی ہے اپنے اس بات کو یہ تو میں اسی وجہ سے فرمایا گیا ہے نما تو سما وجہ اللہ کس کو کہا گیا صوفیہ کہتے ہیں اور افاق کہتے ہیں تانہ کہتے ہیں وجہ اللہ کہا گیا وجود کو فرمایا کلو من آسان و جب کا جلال والاکرام یہ سب خانی ہے کیونکہ یہ تو وہ بلبلا ہے اس پہ کام کر وجہ کے اصل وجود قائم ہے جو ہر وقت جو موجود جو موجود ہے وہ صرف اسی کا وجود ہے جس کو وہ وجہ کہہ رہا ہے وہ باقی ہے نا یہ بات تو سمجھو وجہ تو باقی رہتا ہے کلو من علیہ فان ہر چیز جو اس پر ہے وہ فانی ہے فان فی الحال فنا کے ساتھ متفق ہے سمجھ نہیں آتی جی۔ جب آپ کہتے ہیں غیر قاتل ہے اس کا مطلب ہے بس سے قتل کے ساتھ متصف ہے یہ نہیں کہ قاتل آپ کو بس قتل کے ساتھ بعد میں متصف ہوگا یار بول جی۔ زید القائم اور جب آپ کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے جیسے آپ کہتے ہیں راستے پر فلاں چل رہا ہے راستے پر چلنے والا اس کا کیا مطلب ہے فارسی والے وہ کہڑی کتاب ہے پانچ استاد وغیرہ سارے نقطہ سمجھایا کلو فن علیہ فان ہر وہ چیز جو وہ پانی ہے باقی رہتا ہے جس کی بقا بکا ہے وہ ہے بج سکھ اور کو میرے کو پتہ لگ ہے کہ حضرات ہاں جی کہ تعویل نہ کرو جڑے وہ تفویض والے پہلے سلافیل تعویل والے من خان مالواج مخلوق کر کے کے نہیں جو تفویض والے بہت اچھا ہاں لیکن تعویل والے کا بھی کمال ہے کہ پہنچ ہو ہیں میرے لیے پہنچ جاتے ہیں انہوں نے وجہ بمانا ذات ہے وجہ بگانا ذات ہے اور صفات صفات نہ ضرور صفات سمندر سمجھو کیا دمند سمندر کیا لیکن اتنا ہے کہ دیر میں رکھنا کہ وہ جو جس کو وہ وجود کہتے ہیں نا اس کی حقیقت معلوم نہیں ہو سکتی یہ نہ سمجھنا کہ یہ جو ظاہر بیٹھا ہے یہ تعالیٰ کا وجود ہے کہ وجود کوئی اتنا مشکل مسئلہ اور اتنا مشکل چیز ہے اس کی حقیقت تو اس کی تعریف نہیں کر سکتے جب نہیں کر سکتے یہی کہہ سکتے ہیں کہ ساری کائنات کا وجود واحد ہے جو جس نے اس کو جس کے ساتھ لکھا ہے جس کی وجہ سے یہ موجود ہے جس کی وجہ سے لہذا موجودات جو ہیں سمجھو موجودات کثیر ہیں وجود ہوا ہے ہوں دیکھے نا صدیق آکھے گا کہ یہ خدا بول رہا جہاں کامل ہوئے گا وہ کیوں کہ حکم دتا پہ وہ کیا کھڑا ہے سمجھتا ہے کہ انہیں اسلامی وجود جو شاید لگ کیتا ہے دیتا ہے کسی نے باہمی وجود دیتا ہے اسے اس واسطے دیتا ہے کہ ایسا ان ٹائم سامنے رکھیے تاکہ احکام میں مرتب ہوں کہ یہ ابو جال ہے کافر ہے یہ حکم ہو رہا ہے اس پر بولے ابو جال کافر ہے کفر غلط چیز غلط چیز ہے کافر اس کے ساتھ تعلق دوستی نہیں ہو سکتی کافر بولا یہ تمام آپ اس نے جو اتارے ہمارے لیے یہ اسی وقت کو ہو سکتے ہیں کہ جب آرمی وجود اور حقیقی وجود دونوں کو نظر رکھتے ایک غائب ہوا تو شریعت طریقہ کر سکتے سامنے ٹائم نہیں رکھ سکتا بندہ یاد رکھنا میری گھر جی ادھر سمندر جاتا ہے تو صرف ہے تو پھر بھی ٹائم نہیں رہ سکتی شریعت کیوں کہ پھر وہ سو سر مار کے کوئی پرواہ نہیں ہے وہ فلان پلانگ پتہ نہیں کیا کرنا جی ادھر غائب ہوا تو ادھر گیا ہے تو پھر بھی قائم رہنا بڑا اوکھا ہے ہے پھر پھر پھر پورے کر کر حکم سی کے ابو رکھے گا تا والا بنایا شیر جناب با مسلمان باب وصل وس صلح سلح با خاص با مسلمان اللہ اللہ با راہ رام رام <laughs> اللہ اللہ الوجود ہے

یہاں تک بکواس کر بیٹھ بیٹھنا نہ کر باقی خدا مخلوق ہے کہ لہٰذا سارے بھرا بھرا سارے ایک میں رب نو جبھی پائی گاں پوتر چمن جہاں رب نو چمن جہاں موجود ایک کے لا کر دلا سمجھ لگی وہ فورن منہ توڑنے نا جہاں اس طرح گل کرو نہ لانسی کا پترا یہ ضرور ہے کہ وجود ہے وہ مثال اگر دو چار دے کے نا شیشے والیاں فلم والیاں تھے وہ تو مسئلہ اگلے کا منہ ٹوٹ جائے ہاں، سمجھ لگی مرو ہوں تاں کر کے ایمان نال دسیا جی تصویر شیشے ایک بندہ شیشہ توڑ دیتا ہے شیشہ

یہ میں تمہیں مسئلہ سمجھا کہ بزرگ فرما دے رہے ایک کتاب رسالہ ہے اتوفت المرسلہ ایک ہندوستان دے اللہ دے عارف کامل ہوئے نے وہ اتوفت المرسلہ اس واسطے کہنے نے کہ وہ آپ نے لکھ کے تے حضور دی بارگاہ نظرانہ پیش کیا وہ تحفہ جو بارگاہ رسالت میں بھیجا گیا مرسلہ سمجھنی بات کیا رہی بولو ہے اس پر شرح لکھی ہے امام اللہ عبد الغنی نافر اللہ کتاب ال توحید ہے نا امام ماتریدی ابو منصور ماتریدی کی کتاب اس کے آخر میں وہ رسالہ موجود ہے انہوں نے بڑے خاص لفظوں میں یہ بات انہوں مولا شاخ عبد الغنی نابلسی فرماتے ہیں کہ اے سالک اے سالک المولا جب تک کامل مرشد نہیں ملتا تو کسی واسط الوجود صحیح حق حقیقت بیان کرنے والا جو ہے نا صحیح طریقے سے اس کی کتاب پڑھی میں یہ ہو کہ سمجھ سکتے اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہو اس کو سمجھ تو فرمایا یہ یہ ہوگا کہ یہ تین کافی کم دے جائے گی مرشد کا قریب تر ہو جائے گا

جنو اقبال فرمایا ہے کہ جناب تقدیر کے پابند جماعت و نباتات مومن فقط اللہ کے مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند تو فکر صرف احکام رہ جاتے ہیں بس اپنا وجود یہ ہو ختم ہو جائے مر کے آدھے جیوندے مر گئے لہذا ہوں سے جنا حضرات نے کہا سبحان شیخ اکبر کی ایک عبارت ہے سبحان امن او جد الشیا بہو آئے کیا جناب ظاہر پڑے گا جنہیں ظاہر مانا وہ سمجھے گا کو فرق کر جائے باقی سے ان کا مطلب یہ ہے کہ این ہے بار وجود کے یعنی وجود کی کوئی ہے سمجھ لیں ظہور کے اعتبار سے نہیں سا کر کے تو سب اٹھلا اور چاہو آپ فرمانے تعین اور ظہور کے اعتبار سے غیر جا تو کتاب توحید جاوا میں پڑھ کے میاں صاحب میں دے بھابی جی میں تو انو بھابیاں نال بھابی اج کل اس مسئلہ چکی پھر تے جی میں تو انو مناظر ازا گر سکھا رہا ہاں۔ دو لفظ ہے جی، نہ انو کتے بچے نو چپ کرا دے پھر اکھے جی، انو اپ وجود اور ظہور میں فرق جان وجود اور تعین میں فرق جانتے ہیں پھر وجود حقیقت اور تعین یہ کیا چیز ہے نہ اتوں بابا بیرا پیور ہی نکل سکتا یہ ڈورو کے باندر پہ باندر ہی صرف الفاظ ہے بےچارے ہمیں پیروکار مانا درایت بالکل خالی سمجھ نہیں آ رہی این بینس بار وجود کیا ہے ظہور کے اعتبار سے نہیں ہے بول مارے اور ظہور کے اعتبار سے تاجر کے اعتبار سے کہہ رہے وہ تاجر کے اعتبار اور مرے بیٹھے تو کہہ رہے باقی اس اعتبار سے جو ہے سمجھے گا وہ مشرق کافر ہے بات سمجھو کیا کر کے اللہ تعالیٰ ادھر فرماتا ہے بول کل بولے یہ قرآن پاک ہے کہ نہیں اب وہ آدر وجود کہا ہے پورا قرآن کو حضرت وجود کرا اور کیا کرا قول کل میں نے اللہ فرما دیجیے سب اللہ کی طرف سے بتاؤ جو زنا چوری ڈکیٹی ہے وہ سب اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھے دو مانے کل کل میں نے اللہ یہ سب اس کو سامنے رکھ کر سمجھے تو ایمان ہے نہیں سمجھے کا ساتھ ہو جائے گا کیا مطلب تخلیق وجود تخلیق وجود اس اعتبار سے کیا بن جائے گا تب اس کی طرف سے ظہور کے اعتبار نال تعین کے اعتبار نال طرف نسبت کرے گا کافر ظہور کا صحیح مطلب اس کا مطلب وہی کر رہا تھا نہیں وجود کے اعتبار سے کہنا ہے ظہور کے اعتبار سے نہیں تاجر کے اعتبار سے نہیں ہمارے ظہور اور تعین میں مخلوق ہے وجود کے بار سے وہ خالق Thank you. وجود جس کو ہستا ہے اثماؤ کے ساتھ علاج اس وجود کے لیے مراتب ہے کیا کثیر مراتب ہے پہلا مرتبہ انہوں نے بیان کیا مراتب الوجود کے چالیس مرتبے تو بیان ہو چکے ہیں یہاں پر سات مرتبہ بیان ہوئے پہلا مرتبہ لا تعین کا ہے اس کو مرتبہ اطلاق کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مرتبہ اطلاع کے حقیقی مرتبہ ذات بہت خالص بات بس نہیں سمجھ لگی حتیٰ کہ اتنے قید اطلاعات بھی نہیں یعنی وہ اتنے اتنا اطلاعات کے قید اطلاعات سے بھی آزاد ہے اللہ بے شرط چاہے اچھا کس کو مرتبہ کون سے کہتے ہیں مرتبہ ہے لا تعین ذات بعد ذات بعد کو مرتبہ ذات ہاں، مرتبہ اطلاق اور مرتبہ ذات بہادر دو مرتبہ اس کا نام ہاں۔ ذات صفات سے بھی خالی اس وقت یعنی قید اطلاق سے اس کو مرتبہ احدیت کہتے ہیں مرتبہ ذات واحد اور مرتبہ اطلاق کو کیا کہتے ہیں مرتبہ احدیت قل ہو اللہ احد اس مرتبہ میں احد ہے اچھا اسی کو کہتے ہیں انہیں باری تعالی جو کسی کو معلوم نہیں ہو سکتی اس سے اوپر ایک مرتبہ ہے ہاں اس سے اوپر کوئی مرتبہ نہیں کیونکہ یہ آخری مرتبہ ہوا ذات سے باہر مرتبہ اطلاق مرتبہ احادیت یعنی کوئی صفت کا لحاظ بھی ادھر ادھر نہ ہو صرف ذات کے پاس وہ مرتبہ کہڑا ہے احادیت بولو مرتبہ ذات بخت مرتبہ مرتبہ اطلاع مرتبہ اتنا اچھا دوسرا مرتبہ مرتبہ تعین نے اول ہے یہ ہے اللہ یہ مرتبہ اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات کا علم ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کو جو اپنی ذات کا علم ہے یہ اس علم کے مرتبہ تو اس کا ہی مرتبہ ہے وہ تعین اول ذات اور اپنے تمام صفات تمام موجودات اللہ وجل اجمال بغیر تمیز کے تمام کائنات اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات کا علم ہے یا نہیں ہے صفات کا بھی کائنات کا بھی ہر چیز کا ہے لیکن اجمالی تفصیلی علم ہوتا ہے جس وقت ہر چیز موجود ہوتی جاتی ہے سمجھنا جی لیکن یہ نہیں سمجھنا کہ یہ تفصیلی علم اس کا غیر ہے اجمالی کا نہ یہ نہیں کہنا تاکہ یہ لازم نہ آئے کہ جو ہے نا اس کو علم ظہور کہہ لو کیا علم ضرور آئے ایک ہی ہے سمجھ نہیں آ رہی تاکہ یہ لازم نہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چیز کے وجود سے پہلے خارج میں وجود سے پہلے اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتا یہ کلاس پاس کا چیز ہے اور اسماعیل بیل بھی ملا خنویر جو تھا وہ یہ کہتا تھا کہ جب بن جاتی ہے پرانے پاک میں ایسے الفاظ میں کلمات طیبات ملتے ہیں لے یا الم اللہ ہو بولے مین کو بول مین کو میں اللہ تعالیٰ تاکہ تم میں سے منافع اور مخلصوں کو جانے اللہ فرماتا ہے جانے سمجھ آ رہی وہ علم ظہور ہے یعنی علم تو اس کے پاس ہے لیکن ظہور کے اندر جو آ گیا سمجھ بات کی آ رہی تو کیونکہ یہ ہے اسی علم کا ایک مرتبہ ہے توجہ نہیں کیا اس علم کا مرتبہ ہے جس کو کہا گیا کہ وہ جانے یعنی گویا یوں سمجھو کہ اس کا وجود ثابت اب ہو رہا ہے اس مرتبے مرتبے کا ہے یہ نہیں ہے کہ علم علم اللہ تعالیٰ کو تو ہے لیکن ظہور سے پہلے جو ہے وہ کیونکہ یہ مرتبہ جو ہے نا وجود کا تفصیلی ہے اس کا علم اس وقت بھی تھا اس وقت بھی ہے لیکن اس کا مرتبہ اور ہے اس کا مرتبہ اور ہے یعنی دوسرے لفظوں میں اعتبار ہی فرق کر رہے ہیں اعتبار ہی فرق کی حقیقی کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ حقیقی ایک ہی ہے بول برے حقیقی لیکن اس کے فرق کی وجہ سے نا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نہیں جانا اللہ تاکہ اللہ جانے اب جو ہو جو ہے تعلیم کا اور وہ خبیص یہ کہتے ہیں کہ وہ جانا ہی اتنے اس کا کیوں جی نہ تاغیر قرآن پاک جانے لے جانا تاکہ اللہ تعالیٰ جانے سب پہلے جانا تو ہوگا چل بے تو اتنے ظاہر کراؤ تیرا نہ کرا ہو ایک اچھا بچے تیرا تو بولو برو تو یہ کیا ہے ہوں پہلا ایک لحاظ لحاظ مرو اوتھے اوتھے یہ تو نہیں ایویں کوئی حقیقت ہے نوز باللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی پہلے ایک ذات تھی وہ علم وغیرہ قسط ساریاں تو خالی سی پھر اگے علم آیا جی، یہ نہ صرف اصل ذہن اعتبارات کر رہے ہیں بولے اصا جی میں اعتبار کی تھا کہ اللہ کے تعالیٰ کی ایک ذات تھی ذات ذات سے باہر مرتبہ اطلاق وہ مرتبہ آتی ہے اس وقت ہم کوئی صفت اضافت جو ہے اس کی طرف منسوخ نہیں کرتے ان یعنی دوسرے لفظوں میں خالی ذات تصور کر لیتے ہیں بولے اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں مرتبہ احدیت کر رہے ہیں پھر دوسرا مرتبہ پھر ہم نے اسی ذات کا اعتبار کیا کہ ظاہر بات ہے وہ ذات اپنی جمہور سے خالی تو نہیں ہے وہ تو اگلی آبادی ہے اس کے سفارت بولو بولے جب اگلی آبادی ہے تو اللہ اب اس کا وہ مرتبہ یعنی اس کو اپنی ذات کا علم ہے صفات کا علم ہے اپنے فال کا علم ہے کائنات کا علم ہے موجودات کا علم ہے معلومات کا علم ہے جو سب غیر متنا علم ہے کہ نہیں کوئی اس کے ہاتھ بھی نہیں میں کیا بول بول بولے یہ جو علم والا مرتبہ ہے اس کا جس کو ہم تعین نے بولتے ہیں بولو اب یہ تعین ہے نہیں حقیقت میں نہ کوئی تعین ہے وہاں پر وہ تو وہ تو ہے اطلاع کے وہاں پر تعین کیا بس اعتبار اعتبار کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے تعین ہے میں بولا ہے اچھا لیکن یہ علم اجمالی مراد ہے تفصیلی تفصیلی میں تفصیلی میں پھر کائنات آ جاتی ہے موجود ہو جاتی ہے وہ مرتبہ آگے کا ہے توجہ نہیں کی جا رہی ہاں یعنی دوسرے لفظوں میں میں یوں سمجھا دیتا ہوں علم تفصیل یعنی اس علم کی جب تفصیل ہو یعنی یا یوں کہتے ہیں بلکہ یوں بولتا ہے کہ معلومات کی تفصیل ہو جب معلومات کی تفصیل ہوتی ہے تو علم کو تفصیلی کہہ دیتے ہیں معلومات کی اجمال ہے ابھی تفصیل نہیں ہوئی تو علم اجمالی کہہ رہے ہیں ورنہ علم ایک ہی ہے یار بولو بولو بولو کیا کہہ رہا ہوں ہر بات ہے تفصیل ہے جی فلان ہے فلان ہے اچھا اللہ تعالیٰ پاس علم جو ہے نا سبل وہ تو اللہ اکبر اللہ اکبر اس کی صفات جو اس میں کثرت کہاں ہے

کہ کوئی شہ نہیں جب اللہ پہلا کا علم ہے اس لیے مکان میں جمع اس لیے باقی ہو رہی ہے تو بند مخلوق مکان میں تفریح بے دھیان کے تفصیل ہوگی نکل گئے بڑھ گئے بڑھ گیا بڑھ گیا بڑھ گیا ٹھیک ہے اب مکان میں تفریح ہے مکان میں فرق اور مقام میں جمع یہ دو مقام ہوتے ہیں تقریروں پر کھلتے ہیں اچھا تو بغیر کی زمین یہ کیا ہے اس کو مرتبہ وحدت کہتے ہیں مرتبہ وحدت یہ ذہن رکھ لو آج مراتب وجود کے وجود کے وجود یعنی اللہ کو تبارک ہوا تھا حالانکہ وجود کے مراتب شمار ہوتے ہیں بول رہے یعنی اس کے و صفات کے وجود کے یہ لیکن ذات کے ذات صفات دو میں ذات صفات کے یہ مراتب شمار ہوتے ہیں مرتبہ اول ذات ہے بولو یار یہ میں آج اس وقت وقت لا رہا مطالعہ کھل جانا کتاباں سمجھ آن لگ سوفیا قیام دیا بڑے بڑے بڑے دیا جناب ابن نو بھی سمجھ لگ پاؤ گے ہاں جی آ جانا ہے سارے اللہ تعالی رک تمج پی جڑا اج میں دے رہا نا تبدیل اس سبق میں کئی اسباب ہیں پہلا مرتبہ ہے رات باہر رات یعنی کسی صفت کا اس کے ساتھ لحاظ نہ کرو صرف ذات کا صبر کرو لگی ہوئی یعنی مستقل پھر وجود تصور کر لو ٹھیک ہے اچھا وہ ذات وہ مرتبہ اطلاق ہے مرتبہ رات بات ہے اس کو مرتبہ احادیت کہتے ہیں کیا مرتمہ ہاں، توحید فضا توحید فضا یہی ہے کہ ذات ایک ہی سب کیا مطلب لیکن توحید فضا یہ مانو کر دیں کہ ذات کے اندر یہ نہ سمجھو کہ وہ تو کچھ ہے وہ یا وہ کسی تو جمع ہے توحید ذات ہے نہ اس کا کوئی جز ہے نہ وہ کسی کا جز ہے یہ مطلب ہے توحید ذات کا بولو بولو بولو کیونکہ ذات کہتے ہیں وجود میں جو مستقل ہے لہذا دوسری رات اس طرح کیا ایسا سمجھیے تو جی، جی۔ بنے تو مستقل نہ اس سے کو بنا اور مستقل وجود رکھتا جمع کہنا جم گیا زمین جو کی جمتا ہے پودے جمتا ہے اب پودے کا وجود ہے زمین کا وجود ہے یہ طرح نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ دو ذات ہیں کہہ سکتے دو زمین ہے یہ کہاں سے آئی اس سے آئے یہ دو ذاتیں اللہ وز شریف مولا توحید کی ذات کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس کوئی طرح نہ اسے تو بنے نہ اسے ذات ایک ہی ہے اور یہی سمجھنا ہے کہ تعینات بھی مستقل وجود کی ذات جس کو کہتے ہیں وہ نہیں رکھتی تاکہ ذات نہ آئے اگر یہ بھی مستقل بھی ذات ہے وہ بھی مستقل بھی ذات ہے تو پھر تو کا تعداد آ گیا نہ اس سے وہ بنا نہ وہ کسی سے بنا اور نہ ہی اس کے وجود پاک مستقل کے مقابلے کوئی مستقل ہے نہیں مستقل بزاد نہیں بلکہ موجود ہے اسی کے وجود کے ساتھ اسی کے وجود موجود کرنے سے بولے اسی کے زیادہ توحید کے ذات اچھا ہو جائے گی اچھا تو یہ مرتبہ کون سا بن گیا جی علم والا علم والا مرتبہ جیسے علم کا لحاظ کرو کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا علم ہے اپنی ذات کا بھی اس بات کی مکانات کا موجودات کا بھی معلومات کا بھی بولو اس لے اس علم کا لحاظ کرو گے تو وہ بن جائے گا مرتبہ ہے بس بولے بولے یار پھر کر اللہ کا بندہ اچھا یہ مطلب ہے وحدت وحدت مطلقہ یعنی کیا مطلب وجود کو خالی وحدت تفصیل جیسے کو نہیں اسی کو کہتے ہیں حقیقت محمدیہ اس کے مرتبہ علم کو وجود کے مرتبہ علمی کو وجود کے مرتبہ علمی اجمالی کو کیا کہتے ہیں حقیقت محمد آحبلات بول برے جمی یہ سے آزاد ہے کیونکہ تفصیل نہیں ہوتی اس میں یعنی تفصیل والی قید سے آزاد ہے تو بولو مرو اچھا حقیقت محمدیہ حقیقت محمدیہ کیا ہے حیدر ہے جو مفصل ہے اس کا اجمال ہے کیا مفصل ہے اس کا اجمال سے براج سمجھ آ جائے فکان نکا بکو سین او ادنا

تیسرا مرتبہ ان مراتب سبا میں سے یہ مراتب سبا ہے وجود تھے بولے سات مرتبے وجود کے ہاں؟ اچھا تیسرا مرتبہ تاجو نسانی ہے کیا یہ ہے تفصیلی علم کیا بعض کا بعض سے امتیاز کل شین فص اللہ تفصیل حقیقت ہے ان لوگوں کو دیکھتے قرآن ہے تھک بچی ہے گل قرآن ہوں بڑی ہونی کھڑے ہیں اس کو کہتا ہے مرتبہ واحدیت مرتبہ کیا مرتبہ واحدیت احدیت واحدت واحدیت ٹھیک ہے مرتبہ واحدیت حضرت جی اچھا اس کو کہتے ہیں حقیقت انسانیت کیا یہ ازلی قدیم ہے یہ تینوں مرخ ہے میں لائی ہے یا ذات ہے ذات بات ہو مرے جی۔ وہ حدیت ہو گیا اجمالی ہو گیا ایک ہو گیا علم قدیم نے ذات بھی قدیم خدا علم قدیم اور احدیت ہے قبول مرے تو سے بات ہے وحدت ہے حقیقت محمد ہی ہے واحدیت ہے حقیقت انسانیت انسانی نا یہ بلا ہوتا انسان وہ مرتبہ مرو کیا یعنی اس مرتبہ نام رکھا گیا حقیقت

بولو برو اچھا اتے تقدیم تاخیر بھی کو نہیں یہ نہیں آ سکتے ذات سے مقدم تھی ہے تقدم اگر ہوگا تو تقدم بزاس ہے اس کو کہیں گے بس جو حقیقت میں تقدم نہیں ہے یہ

سوائے یعنی اگر کچھ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ سات پہلا سی علم بعد علم اجمالی بعد علم تفصیل نہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے زبان کے ذات کے ساتھ ہے تو برے ساتھ بھی نہیں کہہ سکتا انتخاب ہے اور وہاں پر تقدیم تاخیر کوئی نہیں ہے اگر کہیں گے تو صرف تقدم بھی ذات کہیں گے کہ جس طرح کے کہتے ہیں یہ ذات پہلے لیکن جی ہوں پہلے آپ وہ اکلی اعتبار ہے ساڈا بولے تو اعتبار اکلی ہے اس کا یہ نہیں کہنا کہ جناب اللہ کا ذات پہلا ذکر علم اجمالی ذکر علم تفصیلی سی تیسرے مرتبہ آ گیا تھا نہ نہ یہ عقل ساڈا صرف اصا فکیر جو ہے وہ عقل اس کی کر رہا ہے وہ مرتبے کر رہا ہے بولو مرو کیا مرتبے مرتبہ متعین کر رہا ہے انہوں نے حکم لا رہا کہ وہ پہلے وہ بعد وہ بعد بولا اچھا

ترجمہ چاند نے فرما دیجئے شان یہ ہے کہ اللہ ایک ہے سمجھ نہیں آ رہی ضمیر شان غائب والعقل احد خبر ہے اس میں دلالت کی جو جامع ہے تمام اسما سفار کا تفصیل ضمیر شان کنایا ہے وحدت مطلقہ کی بارگاہ حضرت وحدت مطلقہ سے اور حضرت اجمال جس کو کر دیا اللہ ہووا مراد کیا ہے مرتبہ وحدت ہے مرتبہ وحدت جن کا ملے اجمال بات کی گدی رکھا ہے اندر سارا اجمال ہی ہے ہوا کا مانا یہاں پر وہ کیا کرتے ہیں سوفی حضرات کہ خلاصہ شان یہ ہے اور اجمالی بات یہ ہے اجمالی امر اور شان یہ ہے کہ اللہ یعنی واحد ظاہر باطن ہر ظاہر اور باطن میں احد ہے کیا مطلب وہ غیب الغیب ہے او احدیت مرتبہ کیا ہے وہ کسی عبارت میں متعین نہیں ہے کسی اشارے کے ساتھ متعین نہیں ہے احد فرما کہ اجمالی بات یہ ہے کہ اللہ جس جس پاک ذات کے صفات وغیرہ کا ظہور دیکھ رہے ہو احد ہے کیا ہے کیا مطلب کہ سب سے پہلے اگر غور کرو تو پھر ذات باہر کیا یعنی اس کے مرتبہ ذات بحت کے مرتبے کو احد کے ساتھ سمجھا مرتبہ لا تعین مرتبہ اطلاع کو کس طرح سمجھا کس میں سمجھا گیا احد کے لاس کے ساتھ اس کو تعبیر کیا گیا بولو اس کو تعبیر اچھا وہ نہ زمانی ہے نہ مکانی ہے نہ سارے چیزوں کو چار یار کوئی بات ہے کاری جی اب مست ہو جا فرماتے ہیں ایک اشیاء مخلوق کا جنیا اشیاء مخلوق کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیتبار ظہور بیتبار ظہور ساتے سہیں بیتبار ظہور بالوجود الحق کہ وجود حق کے ساتھ ان کا ظہور ہوا اس اعتبار سے حادث ہے اگر بہت وجود کا اعتبار کرو تو قدیم ہے کیا مطلب کہ پھر وہی علم ہے گزارتا اور علم اور کیا ہے کچھ بھی نہیں توجہ نہیں کی چوتھا مرتبہ مرتبہ ارواح کا ہے کیا کہ جو متبر ہیں اشیاء کے لیے تمہارے اجسام کے لیے تدبیر کرتے ہیں جتنے جاندار چیزیں ان کے اندر ارباہ ہے وہ ان کی تدبیر کر رہے ہیں جس مکی میں ہے بولو اے یہ تدبیر ساری کر رہے ہیں کہ نہیں جس طرح کے سورج سر اربا پر چمک رہا ہے اربا اپنا اپنے جڑے وجود دروہ دیتی گئی ہے وہ چلا رہے یہ کیا ہے مرتبہ ہے متوجہ تدبیر ارواح ہے جو اسلام کی تدبیر پر متوجہ ہے جیسے سورج اپنی شاہوں کے ساتھ سے ہاں، اربا پر جو چمک رہا ہوتا ہے تو وہ ان کو فیض دے رہا ہے اسی طرح دے رہا ہے اور جو عناصر اربا کے جماعت نبات حیوان انسان وغیرہ تو روح واحد ہے روح واحد ول اربا المنفوخ تو مین بے حاضبا تو قابل بےحص بے روح واحد ہے کیا روح واحد ہے پھر جن اجسام کے اندر ہے وہ نفخہ روح کا نا وہ متعدد یہی سے سمجھ آتا ہے نفرت تو روح حضرت ایسے سمجھ نہیں آتی اسی وجہ سے کہتے ہیں روح الارواح روح الارواح روح کی روح کیونکہ وہ حقیقت میں روح ہے اگو پھر اس نفقے وہ ارواح کے اندر پھر تعدد پہ آ گیا نا نفسات بھی لگے بولو یہ ارواح جہاں کنہوں کہ جی اشیاء کونیاں کیا یعنی مشیت الہیہ منصوبہ کو صادر انل امر الہی بلا واسطہ جتنا کائنات دیا چیزاں نے اللہ تعالی دی مشیت نال بنی ہے توجہ توجہ کیا ارواح اشیاء کونیانی کو کہتے ہیں مجرد ہیں تعلقات طبیعہ سے وسیط ہیں کہ ان کے اندر کوئی ترکیب نہیں کاش میں سمجھ آنا تیرے کو خالق کا خیر زمانی مکانی ہونا سے پاک ہونا ہے لا لا خارج داخل ہونا ثابت ہو جاتا کہ نہ داخل ہے عالم عالم یہ نہ سمجھو صاحب یہاں پر یہ نہ سمجھو اشیائے یہ کائنات نا جو اروا ہیں ان کو اشیاء کونیا کہتے ہیں یہ بولو اروا ہے اشیاء اور یہ حقیقت میں وہ روح ایک ہے اور یہ نفخات ہے اس کے بولو تعدد اشباح اور تعدد اجسام کی وجہ سے کیا وہ روح جو ہے اس کے اندر آ رہا ہے مطلب الحال وہ واحد ہے نہ داخل ہے نہ خارج ہے اس کے ساتھ اب شریعت کا مسئلہ مطلب ہی سمجھا اور روح کٹ لیتی گئی کیا مطلب کہ روح کا نقہ جو تھا اور تا کر کے واقعی خود داری استعمال کہ نہیں اور نقصہ نکلتا ہے اس کا مطلب ہے روح جو ہے یا سالون آپ کا ہانڈی روح ان روحوں میں نمبر رہے کیا کیا کیا بولو ہے وہاں پر باہر کر دیا ہے پر برباد کو یا قدم میں کہنے لگا کل ارواح نہ روح رکھ ربی ہے وما اوتی تو تو علم کلی رہا تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے اس مسئلے کو تم سمجھ سکتے ہی نہیں تمہاری سوچ سمجھ تمہاری رقبات کیا تھی جی؟ عقل جگہ نہیں ہوتا ہے اگر نہیں کرتے روح اور باقی تو نے کہ روح روح کیا چیز ہے پوچھتے تھے حقیقت ہے روح کی حقیقت بیان نہیں کر سکتے میں کیا بیان کروں گا کوئی یہ کر سکتے نہ نا میں کر سکتا سمجھ نے بات کیا میں جو یہ کہہ رہا ہوں کہ نفرات کی حقیقت تھوڑی وہ کیا ہے کہ جی وہ نفکا نفکا تمہارے شام تک اٹھا یہ اچھا کمال علم ہے یہ سلمان رہے ہیں کہ وہ بسیط ہے مجرد ہے تعلقات طبیعت سے وہ تو جسم نال کوئی تعلق جائے نا امیا اس طرح نہ نہیں کہ تصا کوئی مستقل لے وہ منفصل لے یہ ہے وہ ہے نا یعنی روح واحد ہے جہاں نق ہے وہ آیا کرو تو جو ہے کرو کرو بولو گے روح کا جو نقہ ہے نفا تو میں نخہ ایسے بولیا کیوں گیا ہے نفقہ پھوکا اچھا اور ترکیب رسیب ہے اس کے اندر کوئی ترکیب نہیں ہے اگر تمیز اس کی ہوتی ہے توجہ اس میں ترکیب نہیں اگر اچھا، اس کی تمیز امتیاز ہوتا ہے نا تو ادراکات اندراقات مارک اور جناب جی وجہ نال جا ہوں جیسے کہ مثال دیتے ہیں سورج کی شواہ اس کے اندر کوئی امتیاز نہیں آگے جو کچھ جن چیزوں پر پڑتی ہے نا اس کے بعد امتیاز ہوتا ہے پھر اگلے دی استعداد کے مطابق شعا محسوس ہوتی ہے ہوں شیشا جی ٹپ گئی جاتی ہے کسی چیزیں کھلو رہی ہے جی۔ یہ جو کچھ کرتے شوا میں ہے تو شوا دیکھو تو کوئی امتیاز نہیں کر سکتے پہلے جب آگے آ کر محلے شوا جو ہے کیا محلے شوا شوا کے واقع ہونے کا جو محل ہے اس کے تعدد اس اختلاف کی وجہ شعا ہے اس مارفت آنی شروع ہو جاتی اتنے طرح روح جہی ہے نا وہ آن کے اپنے اثرات جسم ہے کس تو پہلا روح کا تصور بھی نہیں لا سکتے جی۔ اچھا روح واحد ہے اور وہ ایروائے کثیرہ ہیں لیکن ایسے اعتبار سے کہ وہ شام کے مطلب بنا لہذا شام صبح شموس کثیرہ ہیں جب چمکتے ہیں جب اپنی شوائیں ڈالتے ہیں جی۔ اپنے شوائیں ڈالتا ہے سورج پھر کثیر سورج ہے ورنہ سورج ایک ہے روح ایک ہے جب وہ نفقات اس کے دور اثرات آ گیا آتے ہیں پھر وہ لہٰذا وہ نفقہ جو ہے نا وہ لو تا دے یوم یقوم صفا ول عن الروح قل الروح من امر میں جب اعتبار کرو روح کا اجسام کے ساتھ متعدد ہو جاتی بولے قتل ارواح قبل الاجسام حدیث پاک ہے کیا پورا کر یار بے الف عام بخاری شریف کیا تو بول مرو مسلم بھی ہے باب الارواح ہے جنوبوں مجندہ وہاں پر فرمایا گیا اللہ یہ دوسری من جنوب ہاں جی اللہ تعالیٰ کے وہ لشکر ہیں جو جمع کیے ہوئے ہر اللہ کے وہ لشکر ہیں جو جمع ایک دوسرے اسے پہچان جانے طالبہ مل جاتے ہیں اجنبی ہو جاتے اسے مین طلب کر اللہ کی زہارت یعنی منتشب ہوئی اللہ والا امسال اپنے ضوابط اور اپنے امسال جناب جی مرتبہ مرتبہ ارواح بولے کہڑا مرتبہ چوتھا مرتبہ ارواہ پانچواں مرتبہ حضرت جی مرتبہ جی، مرتبہ پنجواں مرتبہ یہ عالم مثال ٹھیک اشیا کونا دیا چیزاں جا بسیت ہو مرکب نہ ہو یا ہوں اجزاء خیالیہ سے مرکب نہ ہو ابھی عالم ہم یہاں تے جناب جی مرکب میں اجزاء خیال اتھے اتھے جس لیے عالم اروا ہے نا مرتبہ اروا اتھے ترکیب نے وسیع تھے وہ مرتبہ جسل یہ آ جان گے خیال جڑا قوت روحانی لوی فی مقدم دماغ ہے اچھا۔ مقدم دماغ کو آدھے نے ہرد سم سما اور ارد الحقیقت دماغ دے اگلے پاسے دے بچ قوت روحانی اللہ تعالی رکھی اس قوت روحانیت خیال امیاں اٹھتے ہیں وہ عالم مثال ہے عالم مثال کا مرتبہ مطلب ہوئی یہ عالم مثال جڑا ہے یہ اشیاء کونیا مرکبہ ہیں لطیف ہیں تجزی تقسیم اجزاء دے انفصال نو قبول نہیں کرتے باقی خیال آپ کی کرا توجہ نہیں کی جائے کہ عالم مثال ہے مرتبہ عالم ہے امثال بھی کہتے ہیں یہ ہر چیز دی مثال اتنے موجود تا کر کے خواب جو نظر آ جاتی بنی نہ ہوئے پہلے آ جاتی تو عالم مثال دی مثال آ جاتی او ہمارے لیے آخا ہو گیا توجہ نہیں کی تھی کیا مثال مثال آ جاتی سمجھ لگی کیونکہ ہر چیز کی مثال قدرت اچھا یہ وصال دا مسئلہ وی ٹی وی تو وشیا ٹی وی تو فلم تو سمجھ آ جاتا وہ جے جے قابل تقسیم دے نہیں جے دار نہ لگدا اے جنو اندر نا اے نا مراد فلم اے ٹی وی ان وکھانے دے بھئی او کر کے نا اپنا پہلا یہ کر دے کرکٹ والے شوٹنگ کر گئے پھر بعد چاندے ایکشن وکھانے یعنی وہ پہلے بالکل بخار ہے نا وہ مار کے وہ کر رہا سارا کچھ سمجھ لگی براہ رات بخار ہے کیا نے پھر ہاں وہ جس نے کرتے ہیں وہ مثال کھڑی ہو سمجھ لگی جی۔ تو یہ کیونکہ ظاہر ظاہر باتوں کی دلیل تو ہے آخر پڑھو استدلال شاید شاید الغیب تو ہونا ہے سمجھ لگی تو بولو استدلال ہاں۔ تفصیل آخر گے منت کی تفصیل کہتے ہیں کلامیہ کیا کہتا ہے استدلال بھی شاید الغائب سمجھ لگے اصولی کیا کہتے ہیں سمجھ لیا اصول فقہ والے منت کی تمسیل کرنے توجہ بس منت کہتے ہیں دوسرے علم کلام والے استدلال بھی شاہد رکھا شاید پر شاید پر شاید سے دلیل پکڑو یہ شاید اس کا کوئی نمونہ تو دے رہا ہے آخر بفیق الشاعن لہو آئے تم تزل و اعلیٰ نہ ہوا ہے تو مولا علی فرماتے ہیں ہر چیز میں دلیل موجود ہے جو دلالت کرتی ہے کہ وہ ایک ہے سمجھ لگی اچھا تو یہ حضرت جی ہو گیا پانچواں مرتبہ عالم مثال کا ہو گیا چوتھا عالم ارواہ کا تھا وہ پھر بساطت تھی بسی ترکیب نہیں تھی یہ پھر ترکیب آ گئی ہے لیکن ان میں تجزی نہیں تقسیم نہیں اتنے مثال ہے تو بولے ایک ایک کا ایک دروازہ کھول بھائی کافی فرق یہ ہے تجزی کو قبول نہیں کرتا نہ خرق کو التحام کو مل جانا یہ وہ جدا ہو جانا نہیں ہو سکتا حال میں بولو پر چھٹا مرتبہ عالم اقسام کا ہے جو عناصر اربا سے مرتب ہو جاتے ہیں عناصر آ جاتے ہیں پھر نار آ گئی ہوا آ گئی آ سراب کیا یہ چار ہے عناصر اربا اس سے موالی دے خبر پیدا ہوتے ہیں بولو بھائی عناصر اربا موالی دے عناصر اربا کن کو کہتے ہیں موالی میں خمسا کن کو کہتے ہیں جو ان کی ترکیب سے بنتے ہیں جبادات نباتات حیوانات انسان کن کو کہتے ہیں موالی میں خمسہ جاؤ آج کاری جی آج آج دو رات کھول رہی ہے نہ جما داد نہیں لگی یہ تعین ہے وجود کا تعین ہو بس گلبر بن کر ہے مثال رکھنا ہے لیکن مثل نہیں بنا رہا بنانے والا کافر مشرق ہو جائے گا سمندر کی مثل اللہ کو کہنے والا کافر ہو جائے گا مثال بناؤ صرف شاہد سے غائب پر استقلال کرو تف پیش کرو اس کو کہتے ہیں اللہ بول یار مثل کہنا لیسا کا مثل ہی شیعون ادھر کہتا ہے اس کی مثل کوئی نہیں ادھر کہتا ہے ولی وللہ الماثل اللہ علیہ بلند مثال تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے دو اعلیٰ ترین مثال لب کے دو تاکہ تہن کچھ نہ کچھ جڑا ہے نا وہ جڑا نا اس ذات پاک جڑی ہے نا ہاں جی اس بارے علم پہ کچھ نہ کچھ آ گئے نا انکشاف کچھ نہ کچھ ہو گئے بولو یا آگے یہ مرتبہ جو ہے ساتواں ہے جمی مراتب کا جامع ہے حضرت جی مراتب ہے اس کو کیا کہتے ہیں مرو یہ جسمانی مرتبہ ہے مرتبہ نورانیہ جسمانیہ اور نورانیاں سب دو میں آ جاتے ہیں یہاں پر ہاں جی ہاں کیا ہے بس مرتبہ جامعہ جمی المراتب المذکورہ کیا مراتب ہاں پنجواں نے پورا کریے بھائی موالی کا کم کیا پھر کو کہتے ہیں جماعت نباتات حیوانات انسان بولوے آپ کہیں گے فرشتوں کا ذکر نہیں آیا یہ کدھر گئے ارے بھائی فرشت اروا ہے ادھر نا کا کیا لگا وہ اروا ہے بول یار اچھا اشیاء کونیا مرکب من الاجزال سری الکفیفہ جو کہ تجزی کو تبیر کو قبول کرتے ہیں یہ وہ عالم ہے یہ عالم ہے یہ کتنا مرتبہ ہے بولتے نہیں چھٹا مرتبہ یہ چھٹا مرتبہ ہے ساتواں مرتبہ جو تمام مراتب مذکورہ جسمانیہ بول ہے جسمانی مراتے میں دو قسم ہیں لطیفہ مرتبہ عالم مثال ہے کسیفہ عالم اقسام ہے اور دونوں مرکب نے پیچھے جاتا ہے دونوں مرکب نے ترکیب ہے بولو لیکن پہلے میں یہ فرق ہے کہ پہلے کے اندر ترکیب نہیں ہاں ہاں چپ چپ چپ ہاں۔ ادھر دیکھو مس قدیم کتنے تھے کہڑے کہڑے منگا بالمیر بودر قوزن کتھا بیٹھا ہے سکا تے آویں جا اے تے ہاں؟ نہیں کیتا قوزن معذرت بیان بے وقوف سے کی نشانی ہوتی ہے تقریر مکالا ترائے جڑے مرتبہ احدیت مرتبہ محدت مرتبہ واحدیت مرتبہ محت یعنی مرتبہ ذہن علم اجمالی مرتبہ علم اجمالی اور مرتبہ علم تفصیلی یہ تین قدیم ہے اچھا پہلا مرتبہ کو کیا کہتے ہیں

اور مجرد ہے یہ کے فرشتے کو مجردات آ سکتی کیونکہ اس سے بعد شاید کو تلا سکتی اچھا پنجواں مرتبہ جڑا ہے وہ عالم امسال ہے عالم مثال اتنے کی ہے اتنے آن کے تے خیال جڑے خیال مثال ہے وہ جہان ہے

سال جو قبول نہیں کرتا میں پڑھنا بیٹھا ٹرانسپی کرتی ہاں سمجھ نہیں آ رہی پانچواں مرتبہ جو ہے اچھا اپنا کتنا ہو گیا ہو گئے چھٹا مرتبہ عالم امسال کے بعد سمجھو عالم امسال کے بعد چھٹا مرتبہ جو ہے وہ آ جاتا ہے عالم اشام کا یہاں پر آ کر بنتے ہیں پھر عناصر اربا عناصر اربا سے بنتے ہیں موالی عناصر اربا سے بنتے ہیں موالا اور اتنے تقسیم ہے یہ جیسا مرتبہ نے بول مارو ہے تقسیم میں قبول کر رہے ساتواں مرتبہ جڑے گا کہ جرا جمی مراتب جسمانیہ نورانیہ وحدت واحدیت سمجھ لگی ان سارا نو جامع لیکن یہ جڑا مرتبہ ہے نا احدیت وہ کھڈ کے وہ ذات بات ہو رہی ہے پچھے چھ پانچ یہ تو چھٹا ہے نا یہ تو ستواں ستواں مرتبہ بات کیا تھی کیا تو پانچ بچے پانچ گئے جام کیا یہی ہے اللہ تعالیٰ کی آپ تجلی اسی کسی کو کہتے ہیں انسان کیا کہتے ہیں انسان جو ہے نا اس وجود کا آخری مطلب لیکن اتنا ہے ذہن میں رکھو یہی مرتبہ مذکورہ انسان مطلق مستعد وال کمال انسان نو مطلق کتنے رکھنا ہے کوئی خاص فرض نہیں رکھنا یعنی انسان اپنی ماہیت کے مطلقہ کے اعتبار سے بولا ہے یہ ہے آخری مرتبہ اور آخری تجلی کاری کا یہی مقصود ہے اب ساتھ خلاصہ ہی ہوتا ہے سارے نواز یہ سارا کچھ پڑا ہے اچھا یہ سات مراتے پہلا مرتبہ لا ظہور غیب مطلق ہے عقل تو بھی تو حص تو بھی نہ عقل سے کام کر دیے نہ حص کم کر دیے اور باقی مرتبے جو ہے نا توجہ سکہ باقی یہ مراتب ظہور ہے اس کے پہلا مرتبہ غیبوبت ہے یہ مرتبہ ہے مراتب ظہور شروع ہوتا ہے جنوب ظہور تو آگے گا وہی وجود تے ظہور علی یہ ظہور ہے وجود نہیں یہ وجود کا ظہور ہے بول ہیں وجود کا ظہور وجود کے اس مراتے نہ مراتب نہ لحاظ بالکل نہ کرو نا تو پھر رات بات سمجھ نہیں آ رہی اچھا یہ کیا ہے جی یہ مراتب ظہور اگر مرتبہ اول جو ہے وہ چھ میں سے مرتبہ بعد مرتبہ حقیقت محمدیہ کے ساتھ اور حقیقت انسانیہ کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں اور جو مراتب ہیں یہ بذات خود ظاہر ہوتے ہیں مرتبہ خیرہ چھ بچو آخری مرتبہ انسان مطلب ہے جب یہ عروج کرتا ہے ہمت اپنی کے ساتھ اور اللہ کی قدرت کے ساتھ تو اپنی صورت ظاہری اور باطنی کے شہود سے غائب ہو جاتا ہے تو شہود اردو صورت افعال کیونکہ اس کی جو صورت ہے ظاہری باطنی وہ تو سب افعال رب ہیں جو قدرت عضلیہ سے صادر ہو رہے ہیں یعنی مشیت قدیمہ کے مطابق اراد عدلیہ کے مطابق تو اس کے اندر تمام مراتب مزدور سکتا مزدور آؤ میاں صاحب آؤ اس کے اندر ظاہر ہو جاتے ہیں کہ جو قال له الانسان الكامل جس لے میں نظر کر کے تے اپنے آپ نے او شریعت دے مطابق مجاہدہ کر لیندا ہے کر دیاں تے پھر کی ہوندا ہے کہ اندر تو اینو ہی ظاہر ہو جاندے اینے تے ظاہر ہو جاندے پھر اوپر تو کے سارے اندر جس لے ظاہر ہو جاندے وہ انسان کامل بن جاتا ہے اسی کے ساتھ کائنات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کائنات کی جان بن جاتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ یہ اسی انسان کلی مکرم جو تمام مراتب کا جامع ہے ہاں جی یہ اس کی جزیات ہے وزال کا حمل و بالمرتبہ اصلی فی بر جسمانیات و بحر روحانی ہے ہے بندے کی اشارے فقیرے میں اور اشارہ ہے کرمنا بنی آدم جزیات ہیں جزیات ہیں انسان کلی کے ہیں تے آگو فرمایا وہ حمل نہ ہوا اور ہم نے ان کو اٹھایا برو باہر میں برو فرمایا اس حمل سے ہوا ہے مرتبہ اولا جڑا سی ادا جسمانیات کے بر میں اور روحانیات کے بر میں اس کو ہم نے اٹھایا اللہ بس پھر یہ جڑا ہے نا مرتبہ اس کا عروج اور امبساط ہاں جی کلی طریقے اکمل طریقے تو رسول اکرم کی بار جا بچے اسی وجہ سے آپ خاتم ہے آخری نبی بنانے کے راز بھی کھل گئے اچھا اولیاء میں سے جیڑا مرد کامل اس طرح ہوئے اکمل طریقے سے ظہور ہوئے او بڑھتا ہے اولیا اولیاء انبیاء میں جن پر الاولیاء کہتے ہیں ہاں جی ان کو ختم ولایت تخمیت مرتبہ انسان کامل کر جیسے مقام نبوت محمدیہ مقام ختم نبوت مقام اکملیت مقام نبوت میں وہ ادھر ختم ہوئی

اس ظاہر رہتا ہونا ہے کوئی نہ کوئی انسان کو تو بعد کوئی آل تہر ہوں جا مرد کامل ہوں جنہوں سے انسان کامل آخا گے اولیا میں انسان کامل وہ اپنے دور کا خاتم اولیا بن جائے گا میرے خیال میں صحیح یہی لگتا ہے خیال ہے صاحبہ من صاحب لم یفہم بل لم یفہم عمران کو ہلن تے زور ہے زور ہے پیچھے غائب ہے آپ کو دے آگے شخص کیا اتنے ایک فصل لگو اگلی میں یہ نہ بیان کرا گال ناقص رہے اگلی فصل چار پانچ سترہ دی ہے فرمند نے کہ مرتبہ الوحیت کے جتنے اسبا ہیں وہ ننانوے جو اس بات میں ایک سے کام سو بول مارا ایک کام یہ کس کے اسبا ہیں مرتبہ الوحیت کے ہیں ان کا اطلاق مراتب کونیا جتنے ہیں مخلوق کے مراتب جتنے ہیں ان پر نہیں تو مرکارے اسے مراتب نہ کنی زندگی بن جاؤ گے اچھا ہاں صرف ان میں سے انہیں کا اطلاق مرتبہ مرتبہ الوحیت کے اسباب ایسے صرف اس اسم کا اطلاق مخلوق پر کرو گے جس کی اجازت ہے جس کا علم جیسے سبھی بصیر بندے کو کہتے ہیں مسور بندے کو کہتے ہیں مسور کا لکھے گا جو ہے وسلم رحیم ہے آپ کو غفور بھی کہا گیا رحیم بھی کہا گیا یہ اور اسما ہے اسی طرح جو مراتے میں سمجھو جو مراتے میں خلط ہیں ان کے جو اسما ہیں ان کا اطلاق خالق پر نہیں کرنا بول پڑے ہاں لفظی طور پہ ایک دوسرے ہاتھ سے استعمال سبھی ادھر بھی ہوتا ہے ادھر بھی ہوتا ہے نہیں ادھر ہوتا ہے ادھر بھی ہوتا ہے یہ تو ہو سکتا ہے لیکن جنہوں نے انسان ہے سارے مرتبہ سانو انسان آتے ہیں ایک مرتبہ ضرور ہے ایک مرتبہ عالم میں مثال ہے اور تو تعالیٰ مثال مثال آ کے جاؤ آپ ہاں، کو مرتبہ تو اسی ہے اصل تو وجود کا مرتبہ یہ تو لہٰذا کہہ سکتے ہیں نہ میں آپ کیا ان شاء اللہ عظیم وادت الوجود بیان ہوگا ایسے رنگ جو ہوئے کہ جناب جی توحید بھی برقرار شریعت بھی برقرار ایمان ہی برقرار کہاں نہیں برقرار برقرار ہے پوری سبزی نال بھی بیان کی اچھا سنو اگر ہے کیونکہ مراتب الوحیت پر مراتب خلق جو ہے نا ان کے اسماء استعمال نہیں ہوتے اگر ہوں گے تو مجاز ہوں گے لہذا ید وج وغیرہ جو آدی سے در آیا ہے جی اس وجہ سے فینما تو بلو فسم وج اللہ وغیرہ لہذا ان کو حقیقت پر معمول جمع کر دیں کہ لہذا وجہ ہی ہے اس کا چہرہ ہے جیسے کہہ دیا یہ سب غلط ہو گیا وہ بجاج کے قبیلے سے ہے اس کا مطلب وہی قدرت وہ پھر وہ کا کو قدرت جو وہی مجاز بنتا جائے گا لہٰذا اس کو ادھر جانا ہے ہاں جی یہاں پر تفریح والے اس کا مطلب ہے یہ یہ حضرات جو ہیں یہ کمال ہے کہ یار اس تک پہنچ کر حقیقت کو سمجھا رہے ہیں ہمارے جو اخلاق تھے جنہوں نے تفویض کی وہ سمجھتے تھے کہ یہ خواص کی باتیں عوام میں نہیں آ سکتی اس وجہ سے نہیں بول رہے ہیں جیسے عوام نے آ کے یہ گیٹا چھیڑے تو اتنا بند مذہب لوگ پیدا ہوئے ہاں جی تو پھر آلے تعویل اٹھے نے یہ وہ یہ مطلب ہے حقیقت ہو رہی ہے یہ تعویل کرتے ہیں نا جی ہیں ہاں جی میرے آنے میں نے حقیقت وہی ہے وہ بھی یہی ذہن رکھتے ہیں لیکن بات اتنا ہے کہ وہ سمجھتے تھے اس وجہ سے کرتے نہیں تھے یہ آکر سکیا کرانے انہوں نے دیکھا اب یہ باتیں سڑک ہو گئی ہیں اب حقیقت کو حقیقت کر کے دکھاؤ بنا ہے سمجھاؤ اور سمجھ اور یہی وجہ ہے کہ کیونکہ شریعت تکم اگر نہ ہوتا شریعت یہ الفاظ استعمال نہ کرتی تو ہم نہ کرتے سمجھ بات یاد وجہ وغیرہ جی، جب شریعت نے کی اتباع ہے تو اپنی طرف سے نہیں بنا سکتے لہذا کوئی لفظ نہیں بول سکتے بس مانتی ہے وہ تو کہے حرکت بھی ہے تحرک بھی ہے کیوں مزید آ گیا مزید بغیر تحرک نہیں ہو سکتا آنا جانا بغیر لہٰذا وہ بےمان اللہ تبارک ہوا کیسا خبیص مباحد بنا ہوا ہے لانتی کا بچہ مشرف اللہ واضح اللہ شریف متعلق کیا سی باتیں کر کے اپنے مخلوق پر پورا کیا کر کے شریعت اب ادھر کہ تو ہم اللہ رسول سے آگے نہیں بڑھتے اللہ رسول نے کہاں ہے تعارف کا بتاؤ تو صحیح معلوم ہوا خبیص کے بچے یہ باتیں کر کے ہم نہیں مرتے خدا کے آگے ہم تو بس اتباع کرتے ہیں اس سے صرف پردہ کرتے ہیں آگے تصور کرتے ہیں چھپتے ہیں اس کے نیچے چھپنا چاہتے ہیں تاکہ اپنی تجسیم کو چھپا لیں ورنہ یہ ہے وہی مجسمہ اور اللہ واضح اللہ شریف کو مخلوق کی طرف بولے نہ روح کو خدا کہہ سکتے ہو نہ خدا کو روح کہہ سکتے ہو نہ خدا روح کو نہ مثال کو خدا کہہ سکتے ہو نہ خدا کو مثال کہہ سکتے ہو کہنے والا مشرق ہے اب ان کی بات بھی صحیح ہوگی جنہوں نے کہا نفی کر کے کچھ نہیں حقیقت یعنی حقیقت وہ یہ اصل آرمی وجود ہے تو صحیح مناسب تو ہے سمجھ نہیں آ رہی اب بولو یار

بس مطلب میرا کوئی سبزی سو گی ہوں دس جنا چیر سلاقی نہ کھل دے شرح نے سمجھانا نہیں کسی نے وجود سن رہے گے یہاں برتنے آپس سڑک تنید رہے گی ہے ایک دو